عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے وطن سے نکال دیا ہے یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے مظلوم و کمزور سمجھ کر جنگ چھیڑ رکھی گئی ہے اللہ ان مظلومین کی مدد پر قادر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوگی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکہتر یہ حدیث ضعیف ہے